بسم اللہ الرحمن آیت نمبر ساٹھ سے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور اس وقت کو یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کا رب کیا تب ہم نے کہا کہ اپنے آسان کو ماریے پتھر پر فن فجرت وہ ٹکڑے ہو گیا فن فجرت میں حسن کا آشا کا آئینہ تو جاری ہو گئے اس پتھر سے بارہ چشمے خدا علی بک الناسی مشرب اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کلو مشرب تم کھاؤ اور اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے جو تم نے دیا ہے ولا کاٹو کے قبضے میں اور زمین میں فساد فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو علامہ سنسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق اس کو دیکھیے وہ عز صفہ اے وز پر تم یاد کرو عز صفہ موسا اے طلب صفیہ موسا علیہ السلام نے جو پانی کو طلب کیا اپنے قوم کے لیے وقب آتشو کی سراہ لی کہ وہ میدان تیہ میں پیاسے تھے وہی میدان تی ہے تو شام اور مصر کے درمیان میں اور جہاں پہ بنی اسرائیل نے چالیس سال گزارے تھے جب ان کو وہاں کے پیاس کی شدت ہوئی تو پھر انہوں نے علیہ السلام سے کہا ہمیں پانی چاہیے علیہ السلام اپنے قوم کی حالت دیکھ کے اللہ سے پانی کو طلب کیا اور دعا مانگی اللہ پانی عطا کر دیجیے تو اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل پر جو اور ایک احسان کیا تھا اس کو یاد کرا رہے ہیں میں نے کیا نا کہ یہ بنی اسرائیل پر جو انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ان کا بیان کر رہا ہے اللہ فرماتے پھر ہم نے کہا موسا کو حجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماری پر اور یہی وہ پتھر ہے جو حضرت علیہ سلامی کپڑے لے کر بھاگا تھا خفیف مربع ہلکا ہے چکور ہے آدمی کے سر کی طرح تھا آدمی کے سر جتنا تھا او کدان نرم ہے اور نرم بھی تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی کو مارا رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لے کر بھاگا تھا تو علامہ سیتی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے لیکن بعض مفسرین اس واقعے کو صحیح قرار نہیں دیتے بعض لیکن اکثر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے مفسرین حضرات نے اپنی تفاصر میں اس کو نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کچھ آپ کے جسم کے متعلق بدن کے متعلق کچھ نظام لگایا تھا کہ آپ کے جسم میں کچھ خرابی ہے تو حضرت ابو علیہ السلام اپنے کپڑے اتار کر نہا رہے تھے تو اس نے پھر وہ جو پتھر تھا جس پتھر پر کپڑے رکھے وہ پتھر بہ حکم خدا چل پڑا آپ کپڑے لے کر بھاگا پیچھے پیچھے بھاگے تو جو جسم کے اندر جو کمی تھی جو ایپ بتایا گیا تھا اس کو سب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں بالکل صحیح سلامت ہے ان میں کوئی خرابی کوئی بیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا تو یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر پھر آپ نے اپنے کو مارا فن فجرت میں حسن فن فجرت وہ پتھر پھٹا اور پھر وہاں سے بارہ کشمے جاری ہو گئی قوم کی تعداد کے مطابق یعنی قبیلوں کی قبیلوں کی تعداد کے مطابق یعنی اسرائیل تھے ان کے پھر مختلف قبائل تھے ہر ایک کا نام تھا ان کے قبیلوں کے مطابق بارہ چشمے جاری ہو گئے ہر قبیلے نے پہچان لیا اپنے پینے کی جگہ کو بارہ چشمے جاری ہوئے تو ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا کہ یہاں سے ہم نے پانی پینا ہے یہ بارہ چشمے جاری ہوئے تاکہ کوئی ان کا غیر ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائے ہر ایک کوئی اپنی اپنی جگہ سے پیے فقلنا لهم ہم نے ان سے کہا رزق میں سے کھاؤ اور اور پیو زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ چلو مفتین جو ہے یہ حال ہے کی زمین سے اور یہ یہاں سے ہٹا آتا ہوں آتیہ بھی کثر مسلح تھا کے کثرے کے ساتھ اب سدو یعنی تم فساد نہ مچاؤ وہ ان کو تم یامو سے اگلا ایک اور حصہ اللہ تعالیٰ یاد کرم ان کو یاد کرا رہے ہیں وہ ان تم اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسا اے بری سیل کو بتایا جا رہا ہے جب تم نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا نصبر واحد ہم تو ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہماری برداشت ختم ہو گئی اللہ تو عامن کھانے کی ایک ہی قسم پر اور وہ کیا تھا بہو الفن سلوا وہ بنو سلوا تھی بس اب دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں لائے جن کو زمین اگاتی ہے یعنی من بقلیہ سبزی پستہ ککڑی اور گندم آدھا سیاح اور دال وغیرہ اور پیاز ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے تو یہ من و سلوا تھا یہ قسم کا کھانا کہتے ہم اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے ہماری برداشت ختم ہوگی تو زمین سے جو پیداوار اگتی ہے ان کے بارے میں لگا رہے دعا کیجیے ہند ہند کا کا نکالا گندم وغیرہ وعدتها وبطلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير قال موسى حضرت موسى علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذي هو ادنى کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے بالذي هو خير اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے اس سے تبادلہ کرنا چاہتے ہو یعنی یہ گھٹیا کون سی چیز تھی اس وقت گندم وغیرہ یہ دال وغیرہ یہ پیاز وغیرہ یہ سبزی وغیرہ اور احسن خیر والی اللہ ہوا خیر بہترین چیز کون سی تھی من و سلوا تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا تم من و سلوا کے بجائے جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ دال وغیرہ پسند کر رہے ہو ان کو بدلنا چاہتے ہو خیر اشرف ہو ایسا خزو نہ ہو بدلا ہو کہ ان کے بدلے ان کو لینا چاہتے ہو الحمد انکاری یہ حمزہ انکاریہ ہے اتستبدلونا یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو فابو ان يرجعوا انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا فدع اللہ تعالی فقال تعالی تو حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم یعنی ان کی یہ فرمائش بھی پوری ہوئی حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے ابھی ایک کھانے پہ یعنی منو سلوات پہ گزارا نہیں کر رہے تو اب ان کے لیے کوئی اور کھانے نکالیے تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے چلو اے تو مصر چلو اے ان دلو تم جاؤ مصر من الانصاری بستیوں میں سے کسی بستی میں چلے جاؤ تم ان بستیوں میں جو تم چاہو گے جو تم مانگو گے وہی تمہیں ملے گا ملے نباتی یعنی زمینی پیداوار میں سے جو تم چاہو گے وہ ملے گا اور ملے گا کا مطلب یہ ہے کہ بستیوں میں جاؤ وہاں فصلیں اگاؤ کھیتی باڑی کرو سبزیاں اگاؤ ککڑیاں اگاؤ دالیں اگاؤ پیاز اگاؤ اور جو تمہارا دل چاہتا ہے محنت کرو اور کھاؤ جا تمہیں یہ بغیر مشقت کے بغیر محنت کے سکون والا کھانا پسند نہیں ہے نا اب محنت کرو مشقت کرو جا کے کھاؤ کھیتی باڑی کرو اور دوری بتا رہی ہوں مزلت و بس کیا تھا ڈال دی گئی ان پر ذلت اور ان پر فقیری بتائی جو علت مزلت عبد الحوان ان کے اوپر ذلت وغیرہ ڈال دی گئی مت کرنا تو یعنی اے یعنی الفقر فقیری کا اثر ان پر ظاہر ہونے لگا سکون کی بنسبت سکون چھوڑ کر ذلت ان پر چھا گئی فقر ان پر چھا گیا اچھا جی لازمت اللہ وہ انکان اغنیا آپ اچھا اور یہ جو ذلت ہے ذلت یہ ان کا لازمہ ہے اگرچہ وہ ان میں سے کچھ مالدار بھی تھے غنی بھی تھے لیکن ذلت ان کا لازمہ بن گئی اس کا کیا مطلب ہوا جیسے لزوم در لسکاتی ہی جیسے کہ جو سکہ ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں روپے کا دو روپے کا پانچ روپے کا دس روپے کا سکہ ہے نا کسی اوپر قائد کی تصویر بنی ہے کسی کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے کسی کے اوپر چاند ستارہ بنا ہوا ہے تو جس طرح سکھوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے نا ٹھپا لگتا ہے اس طرح ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگ چکا تھا ذلت ان کے مقدر میں کر دی گئی جی ہاں کیونکہ انہوں نے سکون اور بغیر محنت کی اور سکون والا کھانا جب پسند نہیں کیا اپنے اوپر انہوں نے کام کو لاگو کیا محنت مشقت کو لاگو کیا تو ان کے اوپر ذلت چھا گئی جس طرح کے سکے کے اوپر مہر چھا جاتی ہے غضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر باؤ رج اللہ کے غضب کے شکار ہوئے ذالک کا ضرب والغضب یہ ذلت کا ضرب کا معنی ذلت کا چھا جانا والغضب اور اللہ کا غضب ان کو ملنا ان یہ کیوں تھا اے بھی سب سب انہم کانو یسرون بی آیات اللہ یا اس وجہ سے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ <laughs> آیات کا یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو معجزات دیا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ارشاد خدا بندی ان کا انکار کر دیا کرتے تھے وہ نبی جینا اور دوسری بڑی جو خباصت تھی خرابی تھی وہ یہ تھے کہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے جی ہاں جیسے کہ کریا و یحیا جیسے کہ بنی اسرائیل نے ظالموں نے علیہ السلام علیہ السلام کو قتل کیا تھا کیا تھا بما اور یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے الحد المعاصی یہ حد سے بڑھتے تھے معاشی کے اندر یعنی گناگاری کے اندر یہ حد سے بڑھنے والے تھے بکر رضح التاثیر اور یہ ظالی کا جو اس میں اشارہ ہے یہ مقرر آیا ہے اوپر بھی ظالی کا بھی انہوں کانو یکفرون اور نیچے بھی آیا ظالی کا بھی معاصی جو کا اشارہ اس کو مقرر لایا گیا ہے تاکید کے لیے لایا گیا بات اور پختہ ہو جائے تو یہ بنی اسرائیل کا حال تھا اللہ تعالیٰ کس قدر ان پر انعامات کر رہے ہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ان کی ہر فرمائش کو پورا کیا نبی وقت کے پیغمبر حضرت علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے آخر پھر کیا ہوا ذلت ان پر مسلط کر دی گئی تو جہاں بھی جائیں گے جہاں بھی یہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہی کرے گا اور آج تک بھی دیکھ رہے ہیں یہودی ذلیل ہوتے آ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس آ چکی سب کچھ آ چکی لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں چین ہے نہیں ہے پھر بھی ان کو ہر طرف سے آوازیں مل رہی ہیں اور ہٹلر کا بڑا مشہور واقعہ ہے انہوں نے یہودیوں کی نسل کو بھی ختم کرنا چاہا تھا لیکن کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا اس نے کہا نشان عبرت بناؤں گا ان کو تو کیسے انہوں نے اس کی تباہی کی تو یہ ہر جگہ پہ انشاءاللہ مار کھاتے پھریں گے اور کھاتے رہیں گے آج ان کی سوچ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کسی طریقے سے توڑا جائے ان کو غلام بنایا جائے لیکن اس گھنونی سازش میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے بڑے بڑے ٹاؤٹ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں ہمارے اسلامی ملک کے اندر ہمارے پاکستان میں بڑی جڑے مضبوط کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جب تک یہ اسلامی تہذیب کے حامل افراد موجود ہیں اور اسلامی تعلیمات سے وابستہ افراد ہیں انشاءاللہ اس دنیا اس پاکستان کے اندر اس ملک کے اندر تو یہ کبھی بھی ان کے مضمون مقاصد کبھی بھی پورے نہیں ہو سکیں گے ان ان کی خام خیالی ہے جتنا بھی یہ زور لگائیں اللہ نے ضروری بتا علیہ مزلہ ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی ہے بس یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ چاہے کچھ بھی کر دیں لیکن آج کا مسلمان عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے آج کے مسلمان میں آج ہمارے معاشرے میں آج ہم نے اتحاد نہیں رہا اتفاق نہیں رہا جب ہماری سفیں اتحاد سے بھرپور ہوں گی اتفاق سے بھرپور ہوں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی دشمن چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے وہ ملک کا ہو کوئی بھی ہم پہ باتیں نہیں کر سکتا انہیں نہیں اٹھا سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی سفوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے بس و بحب اللہ جمیا ولا و جو حکم تھا ہمیں کہ اللہ کی رسی میں رسی میں بندھنے کا اور آپس میں فرقے نہ ہونے کا آپس میں نا اتفاقی کا شکار نہ ہونے کا اس اس حکم کو ہم ہم نے دیا لیے بھی آج تقریر ہو رہے ہیں آگے جی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا ولا خوف عليهم هم يحزنون بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے کن پر بالانبیاء من قبل سابقہ انبیاء پر والذین حادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم الیہود والنصارہ جو نصرانی ہوئے والصابقین اور جو جو ستارہ پرست تھے فائفت من الیہود بالنصارہ یہ صابقی بھی جو تھا یہود و نصارہ میں سے ایک ایک فرقہ تھا ایک گروہ تھا ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر ان میں سے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر فی زمان نبی جنا جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وعمل صالحا بشریعت ہی اور آپ کی شریعت کے مطابق نیک اعمال کیے فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم کے پروردگار کے ہاں اے ثواب اعمالہم ان کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ یہ آخرت میں غمگین ہوں گے تو یہودی ہوں نصارہ ہوں سادی ہوں کوئی بھی ہوں تو اللہ کے نبی پر آ... اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا گزشتہ انبیاء کو بھی مانا اور علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو بس اس کی کامیابی یقینی ہے روح یقین ضمیر آمنا و عامل لفظ من یہاں آمنا و عاملہ کی ضمیر میں من کا جو ہے وہ رعایت کی گئی ہے من آمن امین بلّہ ولیم اللہ صالحہ آمینہ کی ضمیر من کی طرف ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے وفیما باد مانا ہو جو اس کے بعد ہے اس میں ان کا مانا آ رہا ہے من کا مانا علیہ خوف علیہ ربهم ولا هم کے اندر تو بہرحال یہ بتلا دیا کہ جو بھی ایمان لے آیا اس کے ساتھ کا چیزیں معاف اور پھر اس کو دنیا کے اندر بھی کوئی خوف نہیں پریشانی نہیں اور آخرت میرے کو غم زدہ نہ ہوگا یہاں سے ان کے اوپر جو ہے جو بلی اسرائیل کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس کا ذکر ہے اس کو انشاءاللہ ہم یہاں سے کل پڑیں گے